معمر اور یونس نے خبر دی ان سے ظاہری نے بیان کیا انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مرض الوفات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بہت بڑھ گیا تو آپ نے سب بیویوں سے اس کی اجازت چاہی کہ مرض کے دن آپ میرے گھر میں گزاریں اس کی اجازت آپ کو مل گئی تھی صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ننانوے